ہو رہا ہے عام غریب انسانوں سوس پردوش کرنے والے مختلف سے جڑے لوگوں کو پارچہ جو جی ہوتی ہیں وہ اللہ آپ کو ہوتا تو بات خراب ہوتا یہ بات ہر کرتا یہ بات کیا بات کیا اللہ سب سے گراس بننے کے بجائے اور اللہ کے لیے ہوتی گروپ زندگی کا جو سامان دیا گروہ ہے وہ اس کو اس کو پسند اور اللہ کا احساس سمجھنے کے بجائے اپنا پیدائشی حق پائیداری اپنے دو اور دور کو لگی اپنے اور دور لوگوں کا یہ لگن بھی گئے تھے سارے جان وہ ضروری تھی معاشیت معاشی اعتبار سے ایک غلطی ہوئی ہے اور بہت بڑی تعداد ایسے غریبوں کی تھی جن کے ہم آپ اور باتوں کو غلطیاں جو بھی اس طرح کی رہتے تھا کہ جن کو اللہ زیادہ ہی گورا کروا دیتا کروا رہے تھے اس کو اچھا اور उसको वापस विद्यालय से देखते थे और वो इस हिम्मत को अपने लिए आदत तो किसी की तरह से سيدنا حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما في الدليل المقدس على التابعين لما علي زين العابدين علي زين العابدين یہ تعلیم لاگ جو بھی ہیں جو میدان کربلا میں اللہ کے اللہ کے ایمان سے لا اللہ کے اللہ نے لاگی طرح سے بدن پر جو لوگ لوگ مزدوری کرتے ہیں ہیں وہ کھاتے وہ سب ان کے مدد پر تینوں کے کر پہنچا کو انسان اپنے لیے اور جس میں چلتا اللہ جی میں اگار ہوتا اور غریبوں ہندو سب سے بہت سبھی گندگی موسم کی اب ایسے غریب جن کے کے کے گھر جن جن مند جا کر ان کے لوگ سے معلوم کر کر کے پہنچ جاتے ہیں ایسے دور مند کو کبھی بخار آ جائے کوئی بیماری ہو جائے کوئی تکلیف ہو جائے یہ سارے غریب اس کی عزت کو کام نہیں لوگ پیسہ مزا ہوتا ہے پولیس ہمارے ہماری پالیس مسئلہ آپ کے اور ہمارے لوگ ہمارے سرکشا کو گرانچر بھرتے میں جو یوز کرتے بار بار آ رہے ہیں پانی لے کر جا رہے ہیں رہے رہے ہیں آپ کیے اور اس کے بعد دوسری نل پر آ کر کے روشنی کیا So if they assert that harness of the evil, then what is not there دنوں غریبوں کو ایک ہاتھوں میں دو سب سے ہوتی ایک دولت ہوتا ہے جب دل میں جیل نہیں ہوتا جب زندگی میں جیت نہیں ہوتا تو سب غریبوں کو نظر سے دیکھتا ہے اور وہی سب کا تو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے اور جب زندگی میں جیت ہوتا ہے وہ دونوں ایسے ایک دور سے نظر میں گاڑی میں گوبل کی ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے ایک ہوں باندھے جاتے تھے وہ پوری کتابوں کو بسار کہتے اور آج تک پیریڈ کو بھی بسار کہتے ہیں آگے دبا کے چھوٹے کے ڈبے بھی ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک ہوں لیول توڑ گئی سنتا کے بازار کے بندہ کو آیا ایسا ہوتا ہے کہ کو بڑے کاروباری ہوتے ہیں یہ بیٹھ کر نہیں کرتے سامان ایک کلو بھیجے دو دو کلو بھیجے پانچ کلو ہمارے پاس ہوتا ہے جو جو بڑے ہوتے ہیں ہیں ہیں ہیں وہ کو کو بھی جاتے چھوٹے چھوٹے والوں دیتے والے بیٹھتے تھوڑا تھوڑا خرید کر کے بیٹھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا بیچتے اور کی حضرت دسمت آپ اس کام لگا لیں آپ کو کہنے کا پڑا ہے کوئی ایمانداری نہیں ہوتا آپ کتنے کا پڑا ہے اس سے زیادہ کی ہماری ہمت نہیں ہے اور عام حالات پر ہم بھی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ پڑا ہوا ہے ہے ہمیں کہ اس پر بھی ہم ہم کما کے بیچ سکیں گے اس اس لیے کی قیمت کو آفر کر رہے ہیں سے زیادہ میرا جو اس سے زیادہ قیمت دینے کو نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آگی ہیں اور حضور حضور کے دوہرے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی حضرت عثمان کے نکاح کر دیا جب ان کا استعمال ہو گیا تو دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا اور حضور کی زندگی میں دوسری کا استعمال ہو گیا اردو نے بتایا میں اس وقت دیکھتا ہوں اگر میری اور بھی بیٹی ہوگی میں وہ بھی اس بات کے نکاح کر دیں پوری ساری تاریخ میں حضرت عثمان کے علاوہ دوسرا کوئی انسان نہیں ہے جس کے وکاس سے کسی نبی کی کوشش کر حضرت عثمان کو دو دو والے کہا جاتا ہے دو دو والے ایک بیٹی ہو چکی آئی ایک سو آیا دو بیٹی آئی دو ہو رہے ہیں جو اردو میں دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی کبھی کہتے ہیں کی کی کے ڈیمانڈ میں خود ہو ہو گئے گئے جن ان وکیل آپ اپنے والد دیجیے گا اس نے مجھے اس کی طرف آپ کو نے جتنی قیمت لگائی ہے نا اس کی طرف یہ تو ہوگی وسیلے میں ڈلنے کی ویلو اب اس کی طرف پورا قیمت ہو میں پانی دے رہا مجھے دینے کو تیار ہے اور اس کے بعد فرمایا بے وقوع کو یہ کوئی گلا دیکھنے کا وقت ہے یہ تو اصل میں آپ کمانے کا وقت ہے اصل کما کمانے کا تو آج دن ہے اصل تو کاروبار کا موقع مجھے اللہ نے دیا ہے میں انسانوں سے نہیں میں اپنے اللہ سے کام آباد کروں گا اور پھر اپنے خاطیوں سے بڑھایا جاؤ ابھی میں جا کر اعلان کر دو جن کو جتنی ضرورت سے آئے اپنے گھر کے افراد بنتا ہے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور ان کے اعتماد میں سارا اللہ بغیر قیمت کیے غریبوں کا تبدیل کر دیا ہے تو لگ بھگ تو کہیں سے غریب رہیں گے لیکن سب غریبوں کا تبدیل کر دیا جائے اور پورا بندے کا معاملہ پورا اٹھانا غریبوں کا تبدیل کر دیا جائے لوگ کرنا ادر کاروبار کیا اور حضرت عثمان کو کچھ الگ الگ خصوصیات حاصل بتائیں آج بھی مدینہ بنی میں افرادی امراضی امریکہ کے نام کا کرنٹ سی بھائی ہاں جی اور عثمان عثمانی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقت کیا تھا وہ کنواں آج بھی موجود ہے اس کنویں کے ساتھ کھجور کے باغات پھر اس کے ذریعے اس کی آپتی سے اس وقت کے اور باغات اور باغات جو ہوتے رہے اور کاروبار ہوتے رہے وہ موجود ہے اور ان ساری دولت کی اور مردوں پر اور مچھلوں پر خرچ کی جاتی ہے حتیٰ کہ ان کی وقت کی آپتی سے حضرت عثمان کی کیفیت میں بدینہ دیکھی بن کے جیسا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کئی فائل چار ہو گئی اور غریبوں کو اس سے دیکھتے ہیں کہ ہم تو اس کی ضرورت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں یہ تو چاروں سے ہماری اور وہ کوشش کرتے ہیں لگی سے بہت بہت سے کام لکھا تھا اور آگے خدمت کے میں بھی مطلب یہ کہانی تو پہلے پہنچ گئے دروازہ پکڑا دس زیادہ اما کام کرنے آیا پانی کے لمبی مارا کر پانی لے کے دے دیتا ہوں کام تو ہو جائے پارٹی تو آگے ذرا اور جلدی آئے اب میں پانی کے برتن کام کر دوں میں پانی لا میں پانی تو آ گیا اور جلدی میں آئے ارے کوئی ہو اصل مشیری کو اللہ کو غذی کریں کو آبرت بنا کر اللہ کا صحیح استعمال کریں چھوٹ جانے والی دنیا کو پیسے پہلے کما لیے یہ دیہات کا اچھا استعمال نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی آخرت بنانے یہ عقل کا اچھا استعمال اللہ تعالیٰ نے ارے مقابلہ کرنے والے آئے کرے بنانے میں مقابلہ کرے کو مقابلہ کرتی ہے پہلے جا کر ڈیڑھ سو پیسے بتایا جاتا ہے پیسہ کرتا ہوں جاتا ہے معلوم ہے ہے چھوٹی سی چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں سب کی کی کے کے کے لیے پر پر محنت محنت مزدوری مزدوری کرتے کرتے ہیں ہیں مجھے ڈر ہوتا ہے ہے ہے میں میں چپل زمانے ہوتی چلتے چلتے ہوئے کبھی کبھی کبھی کبھی ٹکرا جیسے ہماری ہوائی دیوالی ہوں گی آواز اللہ کے نبی اللہ اپنی ان کے لیے چھوٹا سا کہتا چھوٹا سا ہوتا اتنا چھوٹا تھا کہ بندہ ہوگا اگر آئندہ پیر پھیلا کر ڈھولتی تھی تو حضور کے لیے وہ دلہ بچھانے کی اور سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی حضور نماز پڑھتے تھے اور جب سجدے میں جانا ہوگا تین چادر میں آئندہ کے پیر کو سکتے تھے حضور آئندہ کے پیر سبھی حضور سجدے بھی چلے جاتے ہیں جب حضور کھڑے ہوتے تھے آپ کرتے تھے کی جگہ خالی ہو جاتی حضور کا پیار لمبا ہوگا تو حضور پیر پھیلا کر کسی کے ڈیس میں یہ نا ہے اردو کا پڑھتے تھے اگر ایسا سوچی رہتی تھی اور وہ کہنا الگ نماز پڑھنی ہوتی کبھی نہیں پڑھنی ہوتی یہ بات نہیں جب اس کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی جب نماز پڑھنی ہوتی تھی وہ بھی آئے کیا پر جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی اگر کر جاتے تھے اپنے اولاد کی محبت اپنے گھر والوں کی محبت تو سب کے دل میں ہوتی ہے لیکن جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر ہر ایک کی محبت دل میں آ جاتی ہے صرف اپنوں کی نہیں کی محبت دل میں آ جاتی ہے دوست دوست دشمنوں کی محبت کی آ جاتی ہے پھر محبت کرنے والوں کے سب محبت کرتے ہیں نفرت کرنے والوں کی بھی محبت آ جاتی ہے انسان ان کے لیے اللہ سے بھلائی کروایا دولت مند بھی غریب بےکاروں کی نظر سے سے نہیں دیکھتا دیکھتا اپنی نظر ہے ہے میرا بھائی ان کو بھی مجھے آسمایا ہے ان کو بھی آزمایا ہے کہ دیکھے جب پریٹکوں میں یہ صبر کرنا ہے یا نہیں مجھے بھی آزمایا ہے کہ پا کر میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں اور دنیا جو نعمتیں دی ہیں اس کی ہندوستان کا حصہ ہے بتا مجھے حصہ پہنچا ہوگا اس کا اس کا امتحان ہے یہ امتحاد قبول کرتا ہے اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانتا اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں اور میرا بھی امتحان ہے کہ جس کا حق ہے میں سنتے کو اس کے پاس پہنچاتا ہوں یا نہیں پہنچاتا اس نظر سے اس بات دوست کو بنے گا لیکن جب اللہ کی محبت جب اللہ کا تعلق نہیں ہوتا جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر یہ دولت پر تنخواہ غریبوں کو عبارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں دولت مندوں کے دل میں غریبوں کے لیے نکالت آتی ہے غریبوں کے دل میں دولت مندوں کے لیے نفرت آتی ہے اور اللہ کی مدد ہمارے دوسرا دوست ہے ہمارے دوسرا دوست پر ہیں اس لیے ان کا اپنا رہنے کا کام ہوگا اپنا زندگی کا ایک تھا ان کی اپنی شدور ہوتی ہوگی ان کے اپنے شوق ہوتے تھے اب کیا کر لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ لوگوں تمہاری زندگیاں بےکار ہو رہی ہیں تمہیں اپنی زندگیوں کا اللہ کے بعد کتاب دینا ہے اور اللہ نے تمام انسانوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے پیدائشی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے کوئی پوچھا کوئی چیزیں نہیں ہے دولت مل جانے سے کوئی باعثت نہیں ہو جاتا اور غریب ہونے سے کوئی غریب نہیں ہو جاتا جس کو دین کا علم حاصل ہے اور جس کے بعد اللہ کا ڈر ہے اور تقوا ہے وہ اللہ کی نگاہ عزت ہے ان کا اکرم کو ان کا اللہ کی اکرام ہو تو ان دولت مندوں کے لیے بلکہ پورے سماج کے لیے پورے معاشرے کے لیے اب یہ احرام علی دوسرا دوسرا کی یہ دعوت بالکل ایک اجنبی دعوت ہوگی یہ صحیح بات ہے ہم ان کے ساتھ ہمارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے نئی پارٹی بنانا چاہیے اور ہم کو عزت سے کرنا چاہیے ہماری منشی پر قبضہ کرنا چاہیے ہماری سفر کا کرنا چاہتے ہیں اگر حضور بھی چیز کی بات مجھے اپنے خاندان کا اقتدار قائم کرنا ہے ہے ہے ہے اور جو جو دلیل دلیل کم کرنے کو بالکل ابو سب سے پہلے ہوتا جس کو عزت ساریولار اگر میں جیسے ٹرینڈ میں انجن ہے ہے ہوتا نا باقی لگے ہوتے نیچے لگے رہتے رہتے بہت میں سمجھدار کم ہوتے باقی چلتے رہتے اب اگر اچھا ماحول ہوتا ہے جو سمجھتا ہوتے ہیں وہ انتا ہوتے ہیں وہ لاکھوں کی طرف لے کر رہتے اور برا ماحول ہوتا ہے تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے رہتے اور سامنے آئی سمجھدار ہوتے ہیں جو باعث سب سے سمجھدار ہوتے ہیں ہم کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ ہوگی کہتے ہیں کی بات مان کی ان کا تو کرتے بگڑ جائیں گے اور دوسرے تو پہلے سے ہم سے لاپر کر کے چلے آ رہے ہیں کوئی پیدا ہوئی تو ہم تو صحیح لینا رہ جائیں تو جلدی آگے بڑھ کر مانگنے کی وہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ان کا مخاطب نہیں کرتے ہم اور جو نہیں چلا اور جو نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ ان کا مخاطب نہیں کرتے لیکن جو سمجھدار ہوتے اس کے ساتھ مواد نہیں ہوئے ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی آرام ہو جائے گا میرا ویوہار ہو جائے گا میرے سپورٹ کو آرام ہو جائیں گے ملے گا میرے دوست آپ کو بھی چھوڑ دیں گے تو میری عزت نہیں رہ جائے گی ویسے ہی کیا کہہ رہا تھا کر پائے تھے وہ تو پہلے بھی بات ہوتا ہے الیکشن لڑوں گا تو مجھے گھر کے لیے ووٹ نہیں ملے گی باہر نہیں کرتے ان کے لیے تو پہلے بھی مان لو میرا کون سا کاروبار ہے مجھے سمپل لے کر بس پوری کرنی ہے ارے بنا کے گھر سے کرتا تھا دوسری جگہ کر لوں گا مجھے اس کا روپ پہنا تھا اس کا روپ پہنا لوں گا جہاں کام کرتا تھا وہاں کام کر لوں گا مجھے تو دن بھر اپنی محنت کر کے اپنی مزدوری حاصل کرنی ہے تو اس کے ساتھ میں حق کو قبول کرنے میں رکاوٹیں کم ہوتی اس لیے ہمیشہ ہر کمی کی رات کو پہلی ماننے والے سماج کے سبھی گزرے لوگ تیسری بات پھر یہ ہوتا ہے اگر وہ حق کی دعوت کو قبول کر لیں گے ان ان پر پر ظلم ہوگا زیادتی ہوگی تو پہلے سے ظلم ہو رہا ہے ان پر تو پہلے سے زیادتی ہو رہی ہے اس لیے وہ ظلم و زیادتی کو تو کہتے کہ آپ ہی اور ان سے سمجھ میں آتا ہے ظلم تو ہم سہی رہے اب تک بغیر کسی مقصد سے سہ رہے تھے اب ہیں سہی کے سہیں گے گے راضی ہو جائیں بن جائے گی تو ان کو سہنے کی یہ تو بالکل کیسے ایک آدمی زبردستی پچیس کلو کا پتھر اٹھا کر یہاں جماعت پھینک رہا ہے اور کوئی اجرت نہیں مل رہی ہے اب اسے مسئلہ کیا گیا اب یہی پچیس کلو پتھر پھینکو گے تو آپ پچیس روپئے معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی ظلم ہوگا لیکن اب اگر ظلم ہوگا نہیں سکتے اور خریدا ہوا ہے روک نہیں سکتا تھا جگہ تھی ہم تو پیدائش سے پیدا ہی ہوئے ہیں ظلم سہنے کے ماحول میں ہم نے تو بچپن سے کھائی ہیں سیکار کی نظر سے دیکھے گئے ہیں لیکن ہم اللہ کا کم از کم اگر تمہاری بن رہی ہے اللہ راضی ہو جائے گی تو اس طبقے کے لیے ظلم اور زیادتی کو برداشت کرنا دور ہوئے مقابلے میں آسان ہوگی اللہ علیہ وسلم پر پر آگے بڑھ کرنے والے اور ان سے تھے تھے تھے تھے بہت سمجھدار لوگ لوگ جو حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت میں کرتے کچھ باقی حبشی یاسر سویا سویا سویا کو کیا گیا اللہ اللہ کے نام سب پہلا رضی تعالیٰ اپنا اتنا نے آگے بڑھ کر کو گلے لگایا اور جب یہ سفا ہو جاتا بڑی تعداد میں داخل ہو جاتا ہے تو بڑے دیا جاتا تو اللہ خود کو بھی دین کے ساتھ میرے دوستوں ہمارے کوئی میں جیسے دعوت کے لیے پیدا کر پائے چاہتا تھا کہ دنیا کی بات یہ بنیادی باتیں بھی بہت ہیں اللہ کرے مزاج کرنا جائے انسانوں سے محبت کرنے کا ہم ابتدا کریں اپنے گھر والوں سے اپنے پڑوسوں سے اپنے مہلنے والوں سے اپنے ملنے جلنے والوں سے ابتدا کریں آج سے محبت کے رشتے بنانا شروع کریں ہر ایک کو محبت کی نظر سے دیکھنا شروع کریں بغیر کسی کے موجود ہو ہو ہو ہو یا یا کافی اللہ کو ماننے ماننے والا والا نہ بس اس نظر سے دیکھیں اس کو بھی دے دیتا کو بھی اللہ یہ بھی میرے اللہ بنتا ہے یہ بھی میرے اللہ کی بنتی ہے موٹے دل سے سے ہے ہے باقی جاننا میرا جا رہا اللہ مجھے بھی جنتی بنا دیجیے کو بھی جنتی بنا دیجیے وہ دیکھو سے ہے محبت کا بنائیں کو ملاقات کرائیں گے اور یاد رہا اور نے فرق فرمایا اور ان شاء اللہ جو بھی رہی ہے اس کو بھی کی کوشش کی جائے گی Bismillahirrahmanirrahim.